نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا جہاں تک بس چلے طاقت کو قوت کو جمع رکھنا جہاں تک بس چلے طاقت کو قوت کو جمع رکھنا کہ جنت کی کما رکھنا یہی اس جان کی قیمت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو کو رکھنا خبر ان کی ہر ایک ہرکم پہ ہر ایک دھات پر رکھنا خبر ان کی ہر ایک ہرکم پہ ہر ایک دھات پر رکھنا آدو سے آگہی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو نات رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو نات رکھنا ہنر بارود کا سیکھو مزا ایمان کا شکو ہنر بارود کا مرا ایمان کا شخص کہ ذوق اسلحہ رکھو یہی مومن کی زینت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا وہ دہشت گرد کہہ کے تم کو حق سے موڑنا چاہیں وہ دہشت گرد کہہ کے تم کو حق سے موڑنا چاہے گردنیں مارو یہ قرآن کی نصیحت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا اگر اب بھی نہ تم اٹھے تو کوئی اور اٹھے گا اگر اب بھی نہ تم اٹھے تو کوئی اور اٹھے گا کبھی بدلی نہیں جاتی یہ میرے رب کی سنت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا تمہاری سورت و سیرت جو مغرب آدھا ہے تمہاری سورت و سیرت جو مغرب التوادہ ہے یہ میں کالے کے مکتب سے ہوا تم کو بدی ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت گدا رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو کو رکھنا محبت کھینچتی ہے شور شیتو آم کشتی کو محبت کھینچتی ہے شور شیت آم کشتی کو خرد کہتی ہے لیکن خیر جا تیری ضرورت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا حرم سے یہ صدا آئی یہ کیسی عشق آرائی حرم سے یہ صدا آئی یہ کیسی عشق آرائی میرے اسلام بو ارس دھمیت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو رکھنا ہر ایک غازی کو اے مولا امام المتقی کر دے ہر سوالی کو اے مولا امام المتقی کر دے ہمیشہ متقی کے ساتھ جو تیری معیت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا نشانوں پر نگاہ رکھنا تو بھولوں کو سدھا رکھنا